قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم لا خير عالم صلى الله عليه وآله وسلم شریف گرو شریف کا نگرانہ پیش کرنے کے بعد آج جانا فریاد ہے جل جشان نفس و شیطان انسان دے ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی براہ نجات عطا اللہ تبارک و تعالی جل جشان نفسانی شیطانی جسمانی روحانی زمینی آسمانی ناگہانی آفات مصیبات مہلک مراد کو اپنی رحمت دی دائمی گناہ نجات عزیزہ نگر اج کا یہ عظیم روحانی جلسہ جو کہ ادارہ حاضر کے اندر سال ہا سال کی طرح انعقاد پذیر نہ یہ ادارہ تعارف کا محتاج ہے اور نہ یہ نہل کا ہو جائے ہر سال ہی آتے رہتے ہو برادر برادر مکرم تملا محمد حلیف ربانی صاحب جو کہ ادارہ ہادہ اور مسجد ہادہ دے خادم بھی ہے اور بانی بھی ہے اور دیگر اس ادارہ اور مسجد کی کمیٹی دیگر دوست احباب معاونین میں دعا ہوا اللہ تبارک و تعالی جل شان ہوں بانیا نے ادارہ بانیا نے مسجد بانیا نے محفل سامعین محفل دی محبت کاوش کوشش نو اپنی بارگاہ قبول فرما اور اپنی اپنی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما آمین وقت کافی ہو گیا ہے بلا تمہید جناب کے سامنے جس موضوع پہ کلام کروں گا اس کا عنوان شب برات فضائل شب برات اور قبولیت عبادت کی شرط ٹھیک ہے لیکن یاد رکھے جی محض فضائل صرف فضائل بغیر احکام دے توجہ توجہ توجہ محض فضائل بغیر احکام کے بیان کرنا یہ امت مفقدیہ کے نال غداری ہے علماء فرض فرض ہے ہے کہ کہ جدو نے اپنے آپ وارث رسول سمجھے تو یہاں کے اتنے وہ راس کو پہنچا دے اللہ اگر نہیں پہنچوں گے یہ یہ خائن نے ستار نے ہوئے اور امانت کے اندر خیالت کر رہے ہیں اور اسی مرض کی وجہ نال اسی خرابی کی وجہ نال محض فضائل بغیر احکام کے بیان کیے گئے ہیں امت محمدیہ کا یہ حال بن گیا نہ حرام کا پتا نہ حلال کا پتہ نہ جائز کمید نہ جائز می کمید نہ اپنے دی تمیز نہ غیر دی دی دی دی تمیز نہ نہ نہ رب رسول حدیث حمیف کی فکر ہوئی ہے کہ فضائل کیتے گئے نے کیتے گئے نے مگر بغیر احکام فضائر ساری بحال کر رہے ہیں لیکن نال احکام کا سبق پڑھا جو ہے اسی لیے اقبال فرماتا ہے اقبال فرماتے ہیں ارے ممبر رسول پہ بیٹھنے والا مجھے تو گلاس چون سے ہے کہ جب تینوں مولا نے

سبحان اللہ

امر اور اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کی تقسیم کی جاتی ہے ہر حکمت والا کام کھیا جاتا ہے قربان جاوا رہی سن سکسری حضرت حضرت اکرما رضی اللہ تعالی تعداد ہو رہی سورت سکسری حضرت اکرما رضی اللہ تعالی تعداد ہو لائے ہوئے ایک ایک ایک آیت آیت آیت مراد مراد مراد مراد مراد پندرہ پندرہ اندر مولا نے فرمایا امر حکیم سبحان اللہ اس رات کے اندر حکمت والا کام تقسیم کیا ونڈیا جاتا ہے بجرباں معافی ادا کی جاتی ہے بجرباں در ماف کیتے پاپیاں کے پاپ معاف کر کے دعا

آن آن والے والے سال سال کے کے تیار تیار ہر بندے کی تقدیر کا فیصلہ لکھا جاتا ہے ہے موت لکھی لکھی جا رہی جاتی جی لے جما بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے جناب والے اس رات سب سے داری کرو جا دو رب سونے کی عبادت کرو وہی بارگاہ کے اندر معافی طلب کرو وہی بارگاہ کے اندر رشک کا سوال کرو وہی بارگاہ کے اندر اپنے پاپا کے جرم کی معافی رکھو وہی بارگاہ کے اندر اپنے جڑے رب سونے کے ہاتھ پارے انہیں معافی رکھو ہوئے اگر جو جی ہے حضرت اللہ تعالی آپ سرکار ابن اپنے شریف کے حوالے ہوں گی بیان کر رہا ہوں میرے کار سرکار نے وقت تھوڑا کرنی ہے میں مفہوم بیان کر رہے ہو تھوڑے

ہوں فرمایا اسراف کے کے اندر اندر قیام روزہ رکھا تاکہ دفتر بھی بھی بھی سی تیار رزق اضافہ کیتا جائے تھوڑی عمر کے اندر بھی اضافہ کیتا جائے تھوڑے ایمان فراچ بھی برکت پائی جائے اللہ قربان جگ مولا سونے کی رحمت مار کے ہے کوئی والا میں وہ سوال پورا کروا میاں فرما نے فرمایا تیرا اور رحمت اچھا بھی چھوڑ دے رہے ہو

الوقت يوم لا ينفع مال ولا بنون جملہ بولنا یہ جناب علی ایک لغت دی لغت کا جو ہے نا لغت کے لتاس کے ایک نقطہ سمجھا دیا اللہ یہ حرف سسنا ہے یہ جتنے بھی ہوتا ہے ہمیشہ دو جملے کے بچوں اور پہلے جملے پہلا جڑا جملہ ہے اگلے جملے نو پہلے نالوں وکھرا کرتا ہے جس کی زبان یہ سمجھ وکھرا کرتا ہے کیونکہ اللہ تو بعد جنہ لوگوں کا یہ جس چیز کا ذکر ہے وہ پچھلے حکم چ نہیں آئے گی یہ مطلب ہے اللہ توجہ ہے میں مثال دینا میں مثال دینا پنجابی جملہ رہا میں جملہ بول دینا کہ قرآن قرآن سمجھ نہیں ہوتا مگر انسان مگر مومنا قرآن سمجھ نہیں ہوتا

قلب سلیم نہ لایا جو قلب سلیم نہ لایا اللہ

کلبے سلیم کلبے سلیم سلامتی والا دل سلامتی والا دل تصدیق والا دل ایمان والا دل کی ربڑ

سوال پیدا ہوا اثر قبول کر لے رہے خدا کی قسم کر کے کلندر تردر فرمایا سروس میں اثر نہیں ہوتا اچھے قانون لا حسین کی تقریر یزیدیاں کے اثر نہیں سکیتا اپنے والا قانون لا جی تیرا کھ رہا جائے فاٹیاں پٹیاں بن جانے ہو گے جس کی بزرگ کے رنگا مولا سونے مولا سونے نے سانو بزرگ ہی وہ دیتے ہیں جہاں سانو ہر پور ہی سمجھا دیتے نہیں رہا اور میں پوچھنا حسین کی کرنی

والے میں پہاڑ چڑھ جاؤں گا پہاڑ مینو پانی کو بچا لے گا اور میں پوچھنا اللہ حضرت نبی حدرت نہوی زمین سی کیوں نہیں تقریر کا سارے سمجھا ہوا جو نہیں جب فرمائی ہوئے میں اپنے آپ نبی نہیں آخر مہاد اللہ میں اپنے آپ حسین نہیں آخر مہاد اللہ

پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں برا پر قرآن کا اثر کیوں نہیں آتا بولتے رہیے کرو لیکن جد میری زبان سے اللہ کا قرآن ہوئے پھر قرآن کا اثر کیوں جدو سونے نبی کا فرمان ہوئے پھر کیوں نہیں اثر ہوئے

بدل گئے سچ سینے چین کوئی نہیں نہ ہوسین ساری نہ ہوسا نے آباری

کر دیے کبھی سونے کا فرمان فرواز کر یعنی رواج کرتی ہے خدا جی افسر گیا خدا کی اثر کر کے آنا کے اس اس مردے کلندر مفتی آزم جنہیں نہ اپنے جسم کی پرواہ رکھی نہ اپنے گلے کی پرواہ رکھی نہ اپنے جنابے والی گھر کی پرواہ رکھی نہ اپنی ذات کی پرواہ رکھی نہ اپنی ذات کی پرواہ رکھی امت محمدیہ تک صحیح سے پہنچایا

گل سنے قبول کرے نشانی یہ ہے کہ گل دل قبول کرے گا اثر ظاہر بندہ مرد نو آخے نہ یار داری شریف نو بدھا لے کچھ نبی دبی شکل بنا لے

کوئی نہیں اچھے کھڑی اصل کشتی نے جوڑے سیلے کیتے نے موڑ چاچا تیری مت مری داری شریف بڑ گئی ہے چپے دیا مچھان کی تھان کوئی جڑا مچھے ہوئے کتر گئی نہیں آگے مڑ نبی آئے آئے آئے تو تو تو دل دل مرے دنیا کا سارا سامان باہر کا کمان دین دل کرے لباس بھی تیرے والا ہے گی بھی تیرے والی ہے کوٹھی بھی تیرے والی چست تاں ہو اپنی یاشی کا سامان سارا باہر دین دل بنیا کھڑا یہ عجیب صاف دل جو نہیں جو فرمائیے قربان جاوا

خبردار جسم کے اندر ایک دوست ہے سونے نبی نو پتا سی کہ اگر کفر کی موت مرے سن دے دل کفر کی موت مرے سن پر میرے دین نال اتنے مخلص ہو گئے نے میرے نال اتنے مخلص ہو گئے نے اوے زبانی کلامی دعوے ہر کوئی کر سکتا ہے پر صحابہ ورگی محبت کو کر کے وفا دے ہاں؟ سونے نبی جان دے سن کہ میری محبت ہی نہیں

عبادت سمجھ کے کیتا جا رہا ہے اس دور دے دلوں میں کی گل توجہ نہیں سے فرمائی ہاں؟ آہا خدا کی قسم کر کے آنا جدو دل دے اتنے بھی کئی چڑھ جائے میں چڑھ جائے اور دل سیاہ ہو جائے مڑ اثر آ جائے

میرا اللہ ہوا سبھی جو بھی فجر نماز پڑھا جائے قربان جاوا آپ نے نماز تو بعد توجہ فرمائی ہے سبحان اللہ نماز تو بعد آپ نے سامنے بہا کے توجہ فرمائی ہے اور جب اللہ ولی توجہ فرما بندے دیا ساری وہ لکی نہیں رہی آپ نے توجہ فرمائی ہے پتا نہ حرانی نہیں پر یہ ضرور میرے پیو کا کاروبار سی حرام گیا صبح صبح صبح دے دے ٹائم ٹائم ٹائم ٹائم جناب جناب نا نا وہ مینو اٹھاوے اٹھ اٹھ کے کے ازانا میں لیٹ لیٹ پروگرام ہو ہو جاندے جاگ نہیں سی سی چل بول نماز پڑھ آپ بھی پڑھتا میں باقی چار کبھی نہ ہی نہیں میں حیران ہو گیا میں وہ پوچھا میں آخیا یار یہ پیشی ٹائم بھی سفر چی ہے تیری میں گی رکوانا ٹائم سفر چی ہے تیری میں گی رکوانا مغرب ٹائم بھی بھی رکوانا ٹائم بھائی ماں تھی بہ گئے سگریٹ پونک دہنا ہے نماز نہیں پڑتا بھی جگائی کھڑا یہ چکائی چڑا میں مولوی صاحب فجر کی نماز نہیں چلنے

اچھا ریز کی برکت واسطے کی کی نماز پڑھی کھڑے ریز رہے ہوئے اچھا اس اس آنا نہیں آواز پڑی دو نفل بڑھ گئے تناز گند کی چار سو سال کی عبادت میں بتا کھڑا خدا دیا بندیا اپنے دل والے پاس چھاتی مار ادھر ویخ کے جاگنا یہ کوئی قرآن کا اثر قبول کرتا یہ دین کی محبت ہے یہ ادب ہے جی یہ چیز ہے نہیں تو پھر جھک جا جی نہیں تو پھر پہلے یہ توجہ ہے پہلو یہ یہ یہ چکا چکا جدو گیا نا تو یار دل چل پہ خدا کی قسم کر گیا نا دل ہو جائے روشن دل آ جائے اسلام ایمان اندر ہو جاتی روشنی تو جب روشنی ہو جائے نا تو پھر رب سونے کی مارفت لگ جائے وگرنا وگرنا وہ صرف حرام رہا رہے کہ میاں شیر نے فرمایا جا جا یہ تیرا کام میرے کو اچھا ہوں کوئی بھی کام ہے ترخان ہے ترخان ہے وہ منجی بنا کاروبار ہے وہ منجی نمجد ہے تخیا ہوں میں ترخان وا منجی بنا لوں یہ ہو سکتا پورے ہنر سیکھی کھڑے اللہ دا ہو سارے مار بدرا ویسی کھڑے